سو روپے بھی پورا ہو جائے گا چلا پھر آگے پڑھیں پھر ایسا ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی یہ تفصیل و تشریح ہے وہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا من اسلم یہاں سے ولا من اسلم ولا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلا کیوں کیوں نہیں نہیں یعنی قاعدہ یہ ہے کہ من اسلم وجہ للہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے وہ محسن اور او نیک عمل کرنے والا ہو فلہ ہو ان دربی اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا ولا ولا خوف علیہم هم يحزنون اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب اس آیت کریمہ کے تفصیل و تشریح کی طرف بلا کیوں نہیں یدخل الجنت غیرهم جنت میں ان کے علاوہ داخل ہوں گے ان کے علاوہ دوسرے جنت میں جائیں گے یعنی پچھلے جو ہم نے آیا تھا میں یہ کہا کہ یہود نے یہ کہا تھا کہ قالو وقالو اللہ من خانہ یعنی یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ جنت میں اگر کوئی جائیں گے تو صرف اور صرف یہودی جائیں گے اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں اگر کوئی جائیں گے تو صرف نصارہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تل کا امانی یہ ان کے شہوات باطلہ ہے یہ ان کے تمنا ہے باطل اگر آپ کل آپ کہہ دیجیے ہاتھ برہا رکھ اگر اس پر کوئی دلیل ہو تو وہ لے کے آئیے ان کو تم اگر تم سچے ہو تو پچھلے آیت میں ان کا تذکرہ ہوا کہ یہود جو ہے نا اپنے آپ کو سچ سمجھتے تھے چونکہ اپنے آپ کو سچ سمجھتے تھے تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر جنت میں جائیں گے تو صرف یہود جائیں گے اور نصارہ اپنے آپ کو سچ سمجھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم سچ ہے لہذا جنت میں صرف نصارہ ہی جائیں گے تو اس آیتی کریمہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی جو بات ہے اس کی تردید فرمانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی باتیں جو ہے نا غلط ہے اور خود نصارہ یہود کی تقذیب کر رہے ہیں اور یہود جو ہے نا وہ نصارہ کی تقذیب کر رہے ہیں اپنے اپنے وقتوں میں اگرچہ معمول بہا امتیں تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آنے کے بعد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے مبوس ہونے کے بعد قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد گویا کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے اب جو بھی مسلمان کہلائے گا تو اس کو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہوگا اور قرآن کریم کو آخری کتاب ماننا پڑے گا تب اس کو مسلمان کہا جائے گا اگر وہ قرآن کو نہیں مانتا یا رسول اللہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اگر حضرت مصع علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی یا ان کے امتی کہلوانا چاہتے ہو تو چونکہ آپ کو منسوخ ہو چکی ہے تو جو بھی مسلمان ہوگا اس کو مسلمان ہونا پڑے گا رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا اور قرآن کریم کو اللہ کتاب ماننا پڑے گا اگر اس طرح نہیں کرتا اگر چیز ہو نصرانی ہو تو مسلمان نہیں ہوگا جب مسلمان نہیں ہوگا تو اس کا آخری ٹھکانا جو ہے نا یہ جہنم ہوگا تو ان کا یہ کہنا کہ یہود کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے کیونکہ ہم سچے ہیں جنت پہ اور نظارہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے کیونکہ ہم سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ دونوں جو ہے نا خود اپنے آپس میں ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین جو قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ کیا گیا وہ برحق ہے تو جو بھی مسلمان ہوگا اور جو بھی جنت میں جائے گا اس کا جنت جانا جو ہے نا منحصر ہے مسلمان ہونے پر قرآن کریم اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر تو اس پر جو بھی ایمان لائے گا وہ جو بھی ہو تو جنت میں جائے گا اور اس پر جو بھی ایمان نہیں لائے گا وہ یہودی ہو نسرانی ہو یا اس کے علاوہ جو بھی ہو وہ دوزخ میں جائے گا تو اس میں اس کی تر... اس آیت کریمہ میں جو ابھی پڑھیں گے اس کی تبدیل ہے فی ہی فی تو مقام کے ساتھ ہے بلا بلا یدخلو بلا یدخل الجنت غیرهم کہ ان کے علاوہ کیوں نہیں بلا کیوں نہیں یدخل جنتا جنت میں داخل ہوں گے غیر کے علاوہ یعنی جنت میں ان یہود اور ان نصارا جو ان کا اپنے اظہار میں کہ گمان کے مطابق ہم ہی داخل ہوں گے تو ان کے علاوہ دوسرے جنت میں جائیں گے کون اب اس کی تشریح ہے من اسلم وجہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے جو شخص بھی اپنا رخ اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے انقاد انخت ہی یعنی اللہ کا پرور مردار ہو جائے اس کے عوامل کو بجا لائے اور منقرات سے نواحی سے اپنے آپ کو بچا ہے وقت الوجھ لحاؤ اشرف الآذائی کریمہ اولا جو ہے نا وجہ ان چہرے کو خاص کیا ہے وقت الْوَجْهَ اور وجہ چہرے کو خاص کرنے کے وجہ کیا ہے لِأَنَّهُ أَشْرَفُ اشرف اس کا تخصیص کرنے کا وجہ یہ ہے کہ یہ اعضاء میں سے جو ہے نا اشرف ترین ہے معزز ترین ہے تو جب اس نے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا تو گویا کہ اس نے دوسرے اعضاء جو ہے نا کے اولا جھکا دیے بغیر اولا تو اس کے علاوہ یعنی چہرے کے علاوہ جو بکیا اعضا ہے اولا تو گویا کی بطری اولا جب چہرے جیسے عضو کو اللہ کے سامنے جھکا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا گویا کہ اس نے بکیا اعضاء بطری کے اولا اللہ کے سامنے جھکا دیے محسن راہان اس اس حال میں کہ مخلص ہے مخلص معنی موحد موحد ہے بھی جی ہو فلہ اجرہ عند ان درب بھی تو ایسے شخص کو اپنے رب کے پاس اپنے پروردگار کے پاس بدلہ ملے گا اپنے رب کے پاس پہنچ کر بدلہ ملے گا الطواب ومالی ہی الجن الجن تو یعنی عمل کا ثواب اس کو جو عمل کرتا ہے اس کا جو ثواب ہوگا جنت کی صورت میں جو ہے نا اس کو ضرور بھی ضرور ملے گا مسلمان یعنی مسلمان کو غیر کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اچھے اعمال بھی کرتا ہے اچھے افعال بھی کرتا ہے منقرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور جو احکام ہوتے ہیں ان کو بجا لاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا جنت کی صورت میں اس کا ثواب دیا جائے گا علیہم اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے میں یعنی دنیا میں بھی یہ سرخرو ہوں گے اور آخرت میں چونکہ یہ مسلمان ہے تو بطور ثواب بطور نجے کے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ بطور انعام کے ان کے صاحب کے طور پر جنت میں جو ہے نا ٹھکانا دیں گے جنت ان کا آخری ٹھکانا ہوگا جنت ان کو ان کو ملے گی تو یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ ہم ہی سچے اور ہم ہی جائیں گے ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وقالت الیہود وقالت ال وقالت اب اس جو ہے نا اگلی جو ہے پہلے تجمہ پڑھ لیتے ہیں تجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی تفصیل تشریح پڑتا ہے شيء اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ کتاب حالانکہ یہ سب یعنی یہود اور نصارا آسمانی کتاب پڑھتے ہیں یعنی یہود تورات اور عیسائی انجیل وہ کتاب حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اسی طرح او مشرقین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سے نہیں ہے انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنے شروع کر دی یعنی تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی اور تورات میں جو ہے نا انجیل کی تصدیق تھی اور انجیل میں تورات کی تصدیق تھی اور اس طرح ان دونوں میں قرآن کریم کی تصدیق تھی اور پیشن گوئی کی یہ کہا گیا تھا کہ آخری زمانے میں آخر وقت میں جو ہے نا آواز آ رہی ہے چلو صحیح تو آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے اور اس پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوگا تو آپ نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یعنی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے صفات بھی پڑھی تھی اور نشانیاں بھی انہوں نے پڑھی تھی اور پیشنگویاں بھی تھی لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے وہ مبعوث ہوتے تو ان پر ایمان لے آتے لیکن انہوں نے سب کچھ کے ہوتے ہوئے جو ہے نا جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا تو ان کے دیکھا دیکھی جو ہے نا مشکی نے بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی دیم چنانچی چنانچی اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا فاللہ فیہ اختلفون چنانچہ اللہ ہی قیامت دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں تو اس کی تفصیل اور تشریح پڑھنے سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا کہ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اس کا آیت کا شاید نزول و پس منظر کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھنے میں جو ہے نا آسانی رہے گی اس کا شاید نزول یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہود کے ساتھ یہود کے ساتھ جو ہے نا اس برائی میں یعنی ان باتوں میں نصارہ اور مشرقین عرب بھی شریک ہے کس طرح کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی جاتی ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مجلس میں یہود اور نسارہ آپ کے خدمت میں آپ کی خدمت اقدس میں جمع ہو گئے جمع ہونے کے بعد جو ہے نا انہوں نے مذہبی مباحثہ اور مناظرہ کرنا شروع کیا تو یہود کی طرف سے رافع بن خزیمہ رافع بن خزیمہ نے یہود کی طرف سے نصارہ کے دن کا رد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا انکار کیا تو یہود اور نصارہ میں حاضر ہوئے اور مذہبی علم کرنے لگے تو یہود کی طرف سے رافع بن خزیمہ رافع بن خزیمہ یہ انہوں نے جو ہے نا نصارہ کی دین کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور انجیل کے آسمانی کتاب ہونے کا بھی انکار کیا تو جب انہوں نے اس طرح بات کہی تو نسارا کی طرف سے مسارا کی طرف سے جو ہے نا یہود کا جو مذہب تھا اور حضرت ممتا السلام جو ان کے نبی تھے اور تورات جو ان کا کتاب تھا یعنی علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا ان کا انکار کیا اور ان کا ابتال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کرنے میں جو ہے نا ان دونوں کی اس مذہبی تعزیب کو نقل کر کے رد فرمایا ہے کہ یہود جو ہے نا وہ تردید کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے پیروکاروں اور اور کتاب کے اور یہودی جو نتارا جو ہے نا وہ حضرت علیہ السلام اور ان کی کتاب اور ان کے تردید کر رہے ہیں حالانکہ حال یہ ہے کہ تورات میں جو ہے نا مبشرات ہے تصدیق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے اور ان پر کتاب نازل ہونے کا اور اسی طرح انجیل میں حضرت وسا علیہ السلام کے نبی ہونے اور تورات کے کتاب اللہ ہونے کا تلقین ہے اور تائید ہے تصدیق ہے تو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو مان لیتے لیکن یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو دو ایک دوسرے کا انکار کرنے لگے تو اس ایسی کرنے میں جو ہے نا یہود اور نا کے اس مذہبی تعصب کی تردید فرمانا چاہتے اللہ تعالیٰ آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف وکالت یہود وکالت یہود اور یہود کہنے لگے اور یہود کہنے لگے لیس دن نصارہ علی شئین کہ نصارہ کسی چیز پر معتد بھی وکفرت بیسا کہ نصارہ کسی معتد بھی بنیاد پر نہیں ہے وکفرت بیسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے ہیں ان کا انکار کیا وقالت النصارہ ان نصارا کہنے لگے لیست الیہود علا شہین کہ یہود کی بنیاد جو ہے نا کسی معتد بھی چیز پر نہیں ہے علا شہین معتد بھی وقفر بی موسیٰ اور انہوں نے یعنی عیسائیوں نے پھر حضرت موسیٰ کا انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے لگے وہم ایل فریقان یعنی یہ جو دو جماعتیں ہیں یہود کی جماعت اور نصارا کی جماعت یتلون الکتابہ حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب پڑھتے ہیں کتاب یعنی یہود تورات پڑھتے ہیں اور انجیل پڑھتے ہیں جو کہ دونوں کتاب اللہ ہے ہے منزل من اللہ المنزل جو کہ ان پر نازل کیا گیا ہے کتاب الیہود تصدیق و اور یہود کی کتاب میں جو کہ تورات ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے اور کتاب نصارہ نصارہ کی کتاب میں جو کہ انجیل ہے تصدیق حضرت علیہ اسلام کی تصدیق ہے یعنی ان کے تصدیقات کے باوجود اپنے اپنے کتابوں میں باوجود تصدیقات کے یہ ایک دوسرے کا انکار کر بیٹھتے ہیں جو کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ان دونوں کے باتوں کا والجملہ تو حال یعنی بطور پیشن گوئی حضرت مصالح اسلام کی جو کتاب تھی تورات اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے انجیل اس کی تصدیق ہے اور بطور پہ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں جو ہے نا تورات اور حضرت اور اس کی قوم کی تصدیق ہے اور یہ جو ہے نا ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہیں والجملہ تو حال کرے یہ جو جملہ ہے یہ وہم یسلون الکتاب یہ جو ہے نا یہ ترکیب میں اس کی تنوی ایسے بتا رہا ہے کہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے یہ جملہ یہ حال ہے کذالک اسی طرح کذالک اسی طرح کما قال قال قال هؤلاء جس طرح ان لوگوں نے نے کہا کہا یعنی یعنی یہود اور نصارا الذين الذين لا لا يعلمون اي المشركون من العرب وغيرهم يعلمون یعنی، کہنے لگے او لوگ بھی جو بے علم ہے مشرکین عرب وغیرہ مشرکین عرب وغیرہ مثل قولهم مثل قول ان کے قول کی طرح ان کے قول کی طرح یعنی یہود اور نصارہ کے قول کی طرح بیان لمانا ذالکا اے قالو لکل ذی دین لیسو علا شیئن یعنی جس طرح کے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کی کتاب کی انکار کی تردید کی اور نسائیوں یعنی نے تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انکار کیا ترجید کی تو اسی طرح جو نا ان لوگوں نے بھی یہ جو بتانا چاہ رہے یہ بیان لمانا ذالکہ کہہ رہا ہے یہ ذالکہ کہ مایانہ کا بیان ہے یعنی ہر فریق دوسرے مذہب کو غلط اور بے اصل بتلاتا ہے کہ جو ہے نا دوسرے کوئی بھی جو ہے نا اصل دین پر نہیں ہے قالو یعنی ہاں، یعنی ان دنوں میں سے ہر ایک یہ کہنا یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے نا دین پر نہیں آئے کال دین ہر دین والے کو یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی پر نہیں ہے فاللہ یحکم بینہم یوم قیامہ تو جب یہ سر باتیں کر رہے ہیں تو اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فاللہ یحکم بینہم یوم فلاح فی مکان تو اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کریں گے منا فیصلہ کریں گے ان تمام باتوں کا جن میں او بہم اختلاف کر رہے من امر امردین فیب محق الجنت والمبتل نارا تو مذہبی باتوں کا یعنی یہ جو مذہبی باتوں کے من امر دین یعنی دین کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے جو باتیں اس میں یہ اختلاف کر رہے قیامت کے دن روز جزا کے دن یوم الحشر کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے تو فیصلہ فرمانے کے بعد کیا کریں گے فیض خل المحک کو جل تو فیو خل المحک کو تو جو حق پر ہوگا جو مبنی پر حق ہوگا اس کو جنت میں داخل کریں گے والمبتلو جو نہ حق پر ہوگا باطل ہوگا اس کو دو میں داخل کریں گے یعنی ان کا ٹھکانا جو اچھے لوگ ہوں گے نیک لوگ ہوں گے مسلمان ہوں گے وہ جنت جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے کافر ہوں گے عیسائی ہوں گے ہوں گے حضرت آخری نبی پر ایمان نہیں لے کے آئے ہوں گے تو ان کو جو ہے نا بطور سزا کے ان کو دوزخ جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہاں پہ جو ہے نا جس طرح کے پہلے بتایا گیا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہود اور نصارہ کے ساتھ جو ہے نا مشرقین عرب بھی اس میں شامل تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بیجا گرو بندی کی مذمت کی ہے ان آیت کریمہ میں کہ مذہبی تعصب گرو بندی جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کی دوسری کبھی ارشاد تعالیٰ ہے کہ کلو ہزم بیمار ہر جماعت جو ہے نا وہ جو خوش ہے اگر باطل ہی کیوں نہ ہو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو حق پر ہو اس کی طرف جانا چاہیے اور اس کو جو اس کی پیروی کرنا چاہیے اور اس کو مضبوطی سے تمنا چاہیے تو اگر حق ہو یا نہ ہو جو نا یہ ہر جماعت اپنے کیے ہوئے پر جو ہے نا اپنے عقیدے پر ہو خوش ہوتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اب جو اس سے اگلے لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کی تفصیل وہ پڑھیں گے امن ازلم مساجد اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے ایوس کرا فی حق میں صاف ہی خراب کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویرا کرنے کی کوشش کرے اولا کما کا نلوم ایلو ہاں اللہ خاف ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے رہو دنیا فی الاخر عذاب عظیم ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا اور انہی کو اور کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہے تو یہاں پہ جو ہے نا اس کے تفصیل تشریح پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس کا بھی ایک تھوڑا سا پس منظر ہے شان نزول ہے اس کو پڑھ لیں گے تو اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے پڑھنے میں جو ہے نا آسانی رہے گی اس کا نزول اور پس منظر جو ہے نا اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل نے کسی زمانے میں یہ قتل کیا تو بخت نصر جو بابل کا مدوسی بادشاہ تھا بنی اسرائیل نے ایک زمانے میں جب یہ کو قتل کیا تو بخت نصر بابل کا جو مجوسی بادشاہ تھا نسارا کی حمایت میں بیت المقدر پر انہوں نے حملہ کیا اور نامی جو بادشاہ تھا اس نے مسجد کی تقریب کاری کی اور برس بربادی میں اور اس کے منادم کرنے میں جو ہے نا حصہ لیا اور نسارا یہود کی یہ تزلیل یہ ضلع دے کر جو ہے نا وہ خوش ہوتے رہے اس کے باوجود کہ بیت المقدار جو ہے نا یہ نسارا کا قبلہ تھا اور حج اور جارت کی جگہ تھی لیکن انہوں نے جس طرح کے مشہور ہے کہ محب علی کی بجائے جو ہے نا بغض معاویہ پر عمل کرتے ہوئے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو خطاب اور اطاف فرمایا ہے ان کو بھی جو ہے نا اطاب اور خطاب میں شریک کیا ہے حضرت پھر یہ جو مسجد تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک جو ہے نا یہ ویران رہی اور پھر جب وہ خلیفہ ہوئے ان کے خلافت کے دوران جو ہے نا پھر یہ واپس مسلمانوں کے ملکیت ہی سمجھو ملکیت میں آ گیا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو یہ جو تین گروتھ ہے یعنی جن کا صرف پھیلا کریموں میں ہو گیا یہود نصارہ اور مشتقین یہ عرب کی تین گروتھ ہے تو کسی نے کسی زمانے میں جو ہے نا کسی نے کسی شکل میں انہوں اللہ کے عبادت خانوں کو جو ہے نا بے کے مرتکب بھی ہوئے تھے اور جس طرح کے عیسائیوں نے شاید کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے برباد کرنے کی کوشش کی تھی اور اب رہا جو اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہا تھا انہوں نے بیت المقدس پر بیت اللہ پر حملہ کیا اور اس کو کوشش کی جس کے بارے میں پھر آخری کے جو ہے وہ نازل ہوئی اور ان کا حملہ اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا مشکین مکہ بھی مسلمانوں کو مشکارہ میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے اور یہودیوں نے بیت اللہ کا مقدس بیت اللہ کا تقدس اور اس کے مقدس ہونے کو فامال کیا تھا اور اس کا انکار کیا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف جانے سے روک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس آیت کریمہ کے توسط سے اس آیت کریمہ میں جو ہے نا ان سب کے ان دعوے کا جو ہے نا تردید فرمایا ہے کہ صرف وہ جنت کے حقدار ہے یا صرف وہی جنت میں جائیں گے ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا اگر یہ واقعات سچے ہوتے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادات خانوں کو اور یہ آباد کرتے اور یہ ان کو جو ہے نا عبادت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں یہ آیت میں جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک منٹ باقی ہے ایک ان شاء اللہ اس کو پڑھ لیتا ہے لیتے ومن ازلم و امن ازلم اور کون زیادہ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا یعنی اس سے ای یعنی ازلم یعنی اس سے کوئی زیادہ ظالم نہیں ہوگا ممن منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر اللہ کو روکتا ہے لائی جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر اللہ کو روتا ہے یعنی کیا فصلات و تسبیح ہے نماز اور تسبیح کیے جانے پر وصافی خراب یہاں اور ان کی ویرانی میں کوشان رہتا ہے اور ان کے اور ان کے ویرانی میں کوشان رہتا ہے بلحاد میں ابھی تعطیل ان کے توڑنے یا بیکار کرنے میں صحیح رہتا ہے نزلت اخبار عن الروم الذين خربوا بيت المقدس کہ یہ نازل ہوا نزلت ان باتوں کے بارے میں ان رومیوں کے بارے میں جنہوں نے بیت المقدس کو برباد کیا تھا اوس مشکین لما صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر حدیبیہ البیت یا مشکین کے بارے میں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے سال یا حدیبیہ کے سال پر جو رسول اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے سے منع کیا تھا اولئک کما کان لهم ایقلوها الا خائفین تو ان کو تو یہ ان کو تو یہ ہونا چاہیے تھا اولئک کما کان لهم ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ یہ کھلوا کہ اس میں داخل ہوتے الا خائفین مگر ڈرتے ڈرتے خبر ومانا الامر اقیقوهم بالجهاتی فلا تدخلوها احد آمن <coughs> لهم في دنیا آخر جنون کے لئے دنیا میں رسوائی ہے حوان بالقتل والسبی والجزیہ یعنی قتل کے ساتھ قید کے ساتھ اور جزیہ کے سوالوں فی الاخر عظم عظیم اور اثرت میں کے لئے بڑا عذاب ہوگا کل انشاءاللہ پھر آگے مزید پڑھیں گے اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو اگر ابھی پوچھنی ہو تو ابھی پوچھ لیں ورنہ پھر کل انشاءاللہ اگر زندگی باتیں رہی تو آگے کل بھی پڑھیں گے اور تھوڑا سا اس طرح گے ابھی بھی کل پڑھیں گے إن شاء الله العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.